جی آ رہے ہیں باقی ساتھی بتا دیے ان کو اللہ اللہ اکبر اکبر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اللهم چالیس تک لا لیں لا لیں سب کو میسیجز کر کے کلاس میں اسٹارٹ کر دس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وائس اوکے ہم نے شروع کیا تھا بے فاسد بے فاسد کے اندر کل ہم نے شرائط کے حوالے سے بات کی تھی کہ جی کون کون سی شرطیں بے کے اندر لگ سکتی ہیں اور کون سی نہیں لگ سکتی کی وجہ سے ویت حاصل ہو جاتی ہے آج جو ہم پڑھیں گے اس سے پہلے کچھ آپ ایک چیز سمجھ لیجیے گا ایک لفظ ہوتا ہے نیروز نیروز نیا دن یا یعنی نیروز ایرانیوں کی عید جو ہوتی ہے نا ایرانیوں کی عید ٹھیک ہے ایرانیوں کی جو عید ہوتی ہے وہ نیروز وہ کرتے ہیں اکیس مارچ اکیس مارچ بہار شروع ہوتی ہے نا بہار شروع ہوتی ہے کیلنڈر آج بھی وہ ہے وہ ان کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے تو نیروز کیا ہوتا ہے یعنی جو پہلا دن جب بہار شروع ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دن مراد ہوتا ہے اس کو وہ نیروز کے لیے وہ کرتے ہیں جب اب یہ سورج کب داخل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا برج ہوتے ہیں جو برج برج برج بارہ بارہ ہیں جو بنائے جاتے ہیں آسمانوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی فلاں ستارہ برج حمل جوزا سور طرح مختلف قسم کے میزان اکرب انگریزی میں ان کو ٹورس اور اسی طرح ہے یہ مختلف جو ہوتے ہیں تو پہلے زمانے کے اندر ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جی جو پہلے وہ تھے وہ کہتے تھے کہ جی سورج ہر مہینے کے اندر ایک برج کے اندر ہوتا ہے انگریزی میں تو کہتے ہیں تو وہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کو برج کہہ دیا جاتا ہے تو یہ جو ہے نا بارہ وہ بنتے تھے بارہ مہینوں کے اندر اور اس طرح وہ بیس اکیس سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جا کے اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جی وہ اگلے بیس اکیس تک چلتا ہے ایک پھر اگلے بیس پھر نیا سٹارٹ ہوتا ہے پھر نیا سٹارٹ تو جس وقت برج حمل میں سورج داخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیروز نیروز اکیس مارچ وغیرہ جو ہے اکیس مارچ وغیرہ آتی ہے اور بہار جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے جی۔ اس کو کہا جاتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے مہرجان مہرجان ٹھیک ہے جب سورج نیروز ہاں نیروز نیروز ہے نیروز روز مہاراجان جس وقت سورج برج میزان میں داخل ہوتا ہے ہاں۔ برج میزان میں داخل ہوتا ہے مہرجان آپ ستمبر جو ہے تیئیس ستمبر کے بعد تیئیس ستمبر تیئیس سپتمبر یہ وہ ہوتا ہے مہاراجان نیروز نیروز نیا دن جو ہے ہے نیروز اس کے لیے کہا کہا جاتا جاتا اور یہ اب دیکھیں نیروز کا اگر اب مسئلہ جو بتایا جائے گا وہ یہ بتایا جائے گا کہ اگر بائے اور مشتری کہتے ہیں کہ جی ہم ایک بے کر رہے ہیں لیکن یہ کیا ہوگا یہ بے کب ہوگی جا کر نیروز کے دن جا کر مکمل ہوگی یا مہاراجان کے دن جا کر مکمل ہوگی یا جس دن عیسائیوں کا روزہ ہوگا ٹھیک ہے نا جس دن عیسائیوں کا روزہ ہوگا یا یہودیوں کی جو عید ہوگی روزے روزے جب ختم ہوں گے ان کے تو وہ اس دن ہوگا اس اس وقت اس وقت کے لیے ہم بے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں جانتے نہیں ہیں بائے اور مشتری یہ نہیں جانتے کہ جی یہ یہ کب آئیں گے یعنی ایک مجھول دن کی ہاں، طے کر لیتے ہیں ایک مجھول دن دونوں کو معلوم نہیں ہے تو مجھول دن کے لیے بے کا معاملہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا فاسد ہے سے بھی بے فاصل ہو جائے گی بھی جھگڑے کا خطرہ ہے اس سے بھی جھگڑے کا خطرہ ہے ایک مجھول دن کے لیے اگر تو معلوم ہو آپ کہہ دیتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ یہ بے ہو رہی ہے اس یہ بے جا کر مکمل ہوگی جی پندرہ مارچ کو پندرہ مارچ کو مکمل ہوگی پندرہ مارچ کو پھر تو معاملہ آپ کو پتا چل گیا ٹھیک ہے نا پندرہ مارچ کو ہاں جی میں آپ سے آپ کو پیسے دے دوں گا آپ مجھے یہ چیز دے دیں گے بھائی آپ کو معلوم ہے لیکن آپ ایک مجھول دن کو وہ کر لیتے ہیں جس کو پتا نہیں ہے کچھ بھی کہ وہ کب آتا ہے کب نہیں آتا دونوں کو معلوم نہیں ہے بائے اور مشتری کو اس سے جھگڑے کا خطرہ ہے شریعت ایسے وہ نہیں کرنا چاہتی وہ کہتی ہے کہ جی آپ کلیئر کٹ معاملے کو کلیئر کٹ رکھو بالکل صاف ستھرا بتاؤ کہ اگر آپ کوئی اجل کوئی مدت بھی مقرر کر رہے ہو تو وہ مدت بھی مقرر ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے اگر مدت معلوم نہیں ہے اس سے جھگڑا پیدا ہوگا ذرا دیکھیے ذرا آپ اس کو ول بے الن نہیں روزے روزے اور بے کرنا روزے روز کے دن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بے ہماری کب ہوگی نیروز کے دن ہوگی جا کر ابھی ہم وہ کر رہے ہیں اور جا کے سودا مکمل ہو جائے گا کے یہ مجوسیوں کی عید ہے ول مہاراجان ہے ول مہاراجان ہے یہ بھی وہ ہے یہ خریف کا پہلا دن خریف کا موسم خریف کا پہلا دن اسی طرح ہی جان ہے وہ سو میں نسارا عیسائیوں کا روزے کے دن عیسائیوں کا روزہ بتائیں مجھے کون سے دن ہوتا ہے عیسائیوں کے روزے عیسائیوں کے جو روزے ہوتے ہیں نا ان کا پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے عیسائیوں کا روزہ کب ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا وفطر الہود اور اسی طرح کیا ہو جائے گا وفطر الہود یہودیوں کی جو فطر افطاری جو کرنا یعنی جو عید آنا اس اس اس کے دن تک کے لیے بے کرنا ازا لم یا رفیع یا آنے غالی کا جبکہ نہیں جانتے متباع جو بے کرنے والے ہیں وہ جب نہیں جانتے ظالقہ ان دنوں کو تو فاسدن ایسا معاملہ کیا ہوگا فاسد ہوگا ٹھیک ہے نا ایسا معاملہ کیا ہوگا فاسد ہوگا کیونکہ یہ مدت کیا ہے مجھول ہے اور اس سے جھگڑا پیدا ہوگا اس وجہ سے کیا ہو جائے گا ہاں، کرنا درست نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بے ہو رہی ہو اگر آپ فیوچر کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں ابھی آپ معاملہ طے کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم وہ کر رہے ہیں یہ ہماری بہ جا کر مکمل ہوگی فلاں تاریخ کو تو اس کو کیا ہونی چاہیے تاریخ ہمارا متعین ہونی چاہیے اگر متعین نہیں ہے تو اس سے جھگڑا پیدا ہوگا تو یہ بے بھی کیا ہو جائے گی فاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے قیمت آج ہی طے ہو جانی چاہیے اور پتا ہونا چاہیے کتنی چیز دو گے تو مطلب میں جی وہ کہہ رہا ہوں جی آپ کو یہ سو روپے کی میں نے چیز آپ لی ہے بھائی کہتا ٹھیک ہے جی یہ جو ہے آپ کو ہاں، فلاں تاریخ کو مل جائے گی تو وہ معلوم ہونی چاہیے اب آگے آگے اسی طرح ہی کہتے ہیں ہماری بہ ہے کب ہے جس دن کھیتی کاٹی جائے گی اب کھیتی کب کٹے گی پتا نہیں ہے کھیتی کس دن کٹنی ہے کبھی وہ مقدم بھی ہو جاتی ہے کھیتی کٹائی جو ہوتی ہے کبھی مؤخر ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی یہ جو بہ ہے یہ کھیتی کی کٹنے کے دن تک کے لیے کھیتی کی کٹنے کے دن جو ہے مکمل ہوگی ایسے ہی جو گہنا گہنے کے دن تک کے لیے ٹھیک ہے گہنا کسے کہتے ہیں جانوروں کا گہنا جو بیلوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے زیور کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہوا ہے تو کئی لوگ جو ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس بارے میں ٹھیک ہے ایسے ہی کتاف کہتے ہیں کہ کہ جی کتاف کتاف کیا ہوتا ہے جی پھل کے چننے کا وقت ہوتا ہے یعنی جس دن انگور انگوروں کو اتارا جائے گا ان کی بیلوں سے انگوروں کو اتارا جائے گا یا پھلوں کو چنا جائے گا اس دن کے لیے یا جس دن حاجی واپس آئیں گے نا واپس حج کر کے واپس آئیں گے تو اس دن ہم کے لیے ہماری بے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائیں گی یہ بے بھی کیا ہوگی فاسد ہوگی یہ بے بھی فاسد اب سمجھیے ذرا میں نے لفظ استعمال کیا گہنا لفظ استعمال ہوئے دیاس دیاس دیاس کیا ہوتا ہے بیلوں کو نا بیلوں کو چلایا جاتا تھا یہ جو گندم وغیرہ کی جو ہوتی نا خوشے وغیرہ جو سارے ہوتے تھے اب تو آج کل کے ذریعے سے سارا کام وہ کر لیا جاتا ہے تو گانا یہ تھا بیلوں کو اس میں چلتے تھے وہ دانا نکلتا تھا اس میں سے دانا اس کے خوشوں میں سے نکل آتا تھا تو بیلوں کو اس پہ چلایا جاتا تھا مشتی زیور میں مسئلہ آ جاتا یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ گہنے کے وقت اگر بیل پیشاب کر دیں تو اب کیا ہوگا جان جانور کیا صورت حال ہو جائے گی کہ جی وہ تو چیز ناپاک ہو جائے گی کہ پاک ہوگی یہ حضرت نے ذکر کیا وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے بیٹھی زیور کے اندر تو دیکھیں ذرا ولا یجوز البے الحساد بے جائز نہیں ہوگی الحساد کٹنے کے دن یعنی کھیتی کے کٹنے کے دن کے لیے جی کہتے ہیں یہ بہ ہو رہی ہے کھیتی کے کٹنے کے دن جا کر یعنی یہ وہ پکی ہو جائے گی تو یہ جائز نہیں ہے ہاں آج کر لیتے ہیں وہ زیادہ مسئلہ ابھی آئے گا آگے ود اس طرح گانے کے دن کے لیے ولکتاف اور پھلوں کے چننے کے وقت کے لیے وہ مل حاج اور حاجیوں کے آنے کے دن کے حوالے سے جی فلاں دن آج کل تو فلائٹس کا ٹائم وہ ہوتا ہے یہ آج سے ہاں، کئی سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے قافلے کیا آتے تھے پیدل چل کے آیا کرتے تھے تو پتا نہیں ہوتا تھا کہ قافلہ کس دن آئے گا قافلہ کس دن آئے گا آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جی حج کے تیسرے دن فلائٹ شروع ہو جاتی ہیں وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ وہ ہے تو یہ قدوم الحاج حاجیوں کا جب آنا شروع کریں گے تب کے دن کے لیے تو یہ تھوڑا یہ بے فاسد ہوگی اب مسئلہ کہ اس کو جائز کیسے کیا جا سکتا ہے مسئلہ یہ بتایا جائے گا کہ اگر وہ مدت کو ختم کر دیں نا کہ جی یہ مدت ہے مدت کو اگر ختم کر دیتے ہیں کب سے پہلے کھیتی کٹنا شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں جی مدت کو ختم کر دیتے ہیں گہنا ابھی شروع نہیں ہوا تھا حاجی ابھی آئے نہیں تھے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گی بے جائز ہو جائے گی دیکھیں ذرا فائن تراز آیا فائن تراز آیا ترازا تراز آیا ٹھیک ہے تراز آیا اگر ترازی یا نہیں پڑھنا اس کو تراز آیا ہے ناقص کسی کا احتیاط کے ساتھ فائن تراز آیا اس قاتل اس قاتل اجل اگر وہ دونوں راضی ہو گئے مدت کے ختم کرنے کے اوپر ساکت کرنے کے اوپر قبل یا خزن ناسفل حساد قبل اس کے کہ لوگوں نے کھیتی کاٹنا شروع کی ہو کھیتی بہ تو انہوں نے کی تھی کس دن کے لیے بہ ہو رہی ہے کھیتی کاٹنا جب شروع ہوگی تو تب ہماری بہ ہوگی کھیتی کے لیے جب کاٹنا شروع ہوگی ابھی کھیتی کٹنا نہیں شروع ہوئی تھی انہوں نے پہلے کہا کہ یہ جو ہم نے مدت مقرر کی تھی نا ہم اس کو ختم کر دیں گے مدت ٹھیک نہیں ہے اس سے بہ فاصل ہو جاتی تو کب لائیں یا خدا ناساد کھیتی لوگوں نے جو ہے کٹنے سے پہلے اگر یہ مدت کو ساکت کر دیتے ہیں ود دیا سے اور اسی طرح گہنے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ مدت کو ختم کر دیتے ہیں وہ قبل قدوم اس طرح ہی لوگوں کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کے حاجیوں کے آنے سے قبل ہی مدرو ختم کر دیتے ہیں جاز البیو تو بے جائز ہو جائے گی دیکھیں بے کیا تھی فاسد تھی بے فاسد تھی لیکن یہ کیا ہو رہی ہے یہ بے درست ہو جائے گی کہ یہ بے درست ہو جائے گی مطلب- ہاں، اب یہ تو احناف کا مسئلہ ہے امام ظفر رحمت اللہ علیہ جو حنفی ہیں حنفی وہ اسے اختلاف کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کیا یہ بے جائز نہیں ہو سکتی ہے ایک چیز ہوا ہی معاملہ فاسد معاملہ ہوا ہے جو ایک دفعہ فاسد ہو گیا آپ اس کو جائز کیسے کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ فاسد ہوا تھا بھئی مدت کا پتا نہیں تھا کہ وہ جو مدت تھی کبھی آگے ہوتی کبھی پیچھے ہوتی ہے مجبور تھی مدت اور جب بے فاسد ہوئی ہے یہ درست نہیں ہو سکتی جب ہاں، اس کو آپ صحیح نہیں کر سکتے ہماری ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی، یہ جو مدت مقرر کی تھی انہوں نے اور وہ مدت کیا تھی معلوم نہیں تھی کہ جی جس دن لوگ کھیتی کاٹنا شروع کریں گے کھیتی کاٹنا ہو سکتا ہے دو دنوں بعد شروع ہو تین دن بعد شروع ہو دس دن بعد بیس دن بعد یہ معلوم نہیں اس کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو رہا تھا لیکن یہ جو شرط لگائی گئی یہ شرط لگائی گئی یہ بھی شرط یہ نا کہ یہ ہماری بے ہو رہی ہے فلاں دن کے لیے فلاں دن کے حوالے سے یہ شرط تھی یہ شرط سلب اک کا حصہ نہیں تھی سلب اک کا یعنی یہ جو این ٹرانزیکشن ہے اس کا اصل میں حصہ نہیں تھی یہ اس ٹرانزیکشن سے ایک خارج کے اندر شرط لگائی گئی تھی سلب اک ٹرانزیکشن کا حصہ نہیں تھی کہ وہ ٹرانزیکشن ٹوٹلی اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا تھا وہ شرط اس سے خارج تھی اور ایسی شرط جو سلب عق کا حصہ نہ ہو سلب عق کا حصہ نہ ہو وہ کیا ہوتی ہے اس شرط کا معاملہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے اس شرط کا معاملہ نرم ہوتا ہے اب وہ شرط جب گرا دی آپ نے جب شرط گرا دی تو معاملہ تو اصل تو ٹھیک تھا معاملہ تو اصل ٹھیک تھا وہ شرط آپ نے کیا کر گرا دی جب گرا دی آپ نے شرط تو جو معاملہ ٹھیک تھا وہ کیا ہوگا درست ہو جائے میں نے یاد ہے میں نے ایک بات کی تھی ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے وصف اصل, اصل اور وصف تو اپنی اصل کے اعتبار سے تو کیا تھا یہ معاملہ ٹھیک آ رہا تھا لیکن اس میں ایک خارجی ایک شرط لگا دی گئی اس خارجی شرط کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو رہا تھا آپ نے وہ کر دی اس شرط کو ہی گرا دیا جب شرط ہی ختم کر دی تو جو معاملہ وہ تھا وہ واپس اپنی جگہ کے اوپر آ گیا تو یہ نہیں ہو رہا کہ معاملے کوئی چیز فاسد تھی وہ اصل جو ہے نا وہ درست وہ درست ہو رہی ہے آپ اس کو تبدیل نہیں کر رہے بلکہ کیا ہوا جب آپ نے شک ہٹا دی تو جو چیز اصل تھی وہ واپس آ گئی جو چیز اصل تھی وہ واپس آ گئی بات کچھ سمجھ رہے سمجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو رہا تھا جس کی وجہ سے معاملہ اسی کو ہم نے کر دیا ہم نے فارغ کر دیا اس کو اس کی وجہ سے معاملہ فارغ خراب ہو رہا تھا کیا تھا جہالت تھی جہالت تھی تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا تو بات اب دوبارہ سمجھیے مسئلہ کیا تھا جو ابھی تک ہم نے پڑھا سواد کے ساتھ سواد سلبے آپ آپ یہ سمجھیں کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے ریڑھ کی ہڈی آپ تو بات کیا کی گئی تھی جو ابھی تک دو مسئلے پڑے اس میں یہ ہوا کہ جی اگر ایسی شرطیں یہ بھی بھی یہ شرطوں کی مثال ہی ہے شرطوں کی مثال ہی ہے کہ جی ایسی شرط لگا لیتے ہیں کہ جی بے ہوگی نیروز کے دن مہرجان کے دن یا عیسائیوں کا جو روزہ ہوگا اس دن اور اسی طرح کیا ہوگا ہاں، یہودیوں کا جو فطر وہ ہوگا اس کے دن اور جو بے کرنے والے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے اس سے کیا ہو جائے گا معاملہ فاسد ہو جائے گا معاملہ کیوں فاسد ہو جائے گا کیونکہ یہ مدت کیا مجھول ہے مدت مجھول ہے اور اس مجھول مدت کی وجہ سے کیا آتا ہے جھگڑے کا خطرہ ہے جو جھگڑے کا خطرہ ہے اس وجہ سے یہ معاملہ ہی فاسد ہو جائے گا آگے ایسے ہی بے جائز نہیں ہوتی ہے اگر ایک آدمی کہتے ہیں دونوں بائے اور مشرق کہتے ہیں کہ جی ہماری بے ہے کب ہے مدت مقرر کر لیتے ہیں مدت مقرر کر لیتے ہیں جی ہماری بے ہو یعنی وہ ہوگی فائنل ٹرانزیکشن یعنی ابھی سے بے کر رہے ہیں لیکن یہ جا کے اس کا معاملہ کب کمپلیٹ کب ہوگا جا کے ہوگا کھیتی کٹنے کے دن کھیتی کٹنے کے دن میں آپ میں نے آپ سے پچاس روپے آپ کو دیے میں نے آپ سے کتاب لے لی لیکن کیا ہوگا کہ کس دن یہ معاملہ ہوگا یہ معاملہ ہوگا جا کر ہاں جی کھیتی کٹنے والے دن اور ایسے ہی جس دن جو اس کے دن اور ایسے ہی پھلوں کے چننے کے وقت حاجی جب واپس آئیں گے اس وقت یہ بھی کیا یہ جائز نہیں ہے لیکن ابھی وہ دن آئے نہیں تھے یہ بے ہے ہاں، جو ہم نے بے کی تھی اور اس دن کا معاملہ تھا یہ ہم ملک کو ختم کر دیتے تو کیا ہو جائے گی بے درست ہو جائے گی کیونکہ کیا ہو جائے گا کہ جی اب وہ معاملہ رہا نہیں تھا معاملہ رہا نہیں تھا بھول چیز رہی نہیں ہے اس سے معاملہ درست ہو جائے گا جی تو بے جائز ہو جائے گا لیکن ان کے اندر بھی کیا ہوگا کہ قبضہ دے دے قبضہ کیا کر دے دے دے بندہ یہ تو معاملے یہ ہو گئے اب بتایا یہ جائے گا کہ بے فاسد اگر ہو جاتی ہے تو کیا صورت حال ہوتی یا بے فاسد کا حکم کیا ہوتا ہے بے فاسد جب ایک بندہ گڑبڑ کر لیتا ہے اب وہ کرے تو کیا کرے کیا اس کو وہ ہوگا اور اس کا حکم کیا نہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بے فاسد کے اندر مشتری چیز پہ مبی پر قبضہ کر لیتا ہے مشتری مبی پر قبضہ کر لیتا ہے تو اب اس کی وجہ سے وہ مالک ہو جاتا ہے مبی کا مالک ہو جاتا ہے مبی کا چیز کا مالک بن جاتا ہے بہ فاصل کی وجہ سے ملکیت تو آ جاتی ہے لیکن ان دونوں پر لازم ہوتا ہے کہ بھئی اس معاملے کو فسخ کرو اور دوبارہ سے معاملہ کرو تم اس کو معاملے کو توڑ دو کہو کہ جی ہم نے بہ فاصل کے ذریعے سے معاملہ ہو گیا تھا اب اس کو ہم ختم کرتے ہیں دوبارہ سے ہم معاملہ کریں جی یہ دیکھیے ذرا اس کے اندر سے ایزا قبض المشتری و قبض المشتری مبی آ جب قبضہ کر لیا مشتری نے المبی مبی پر البے الفاص بے فاصد کے اندر بے فاسد کی بات کر رہے ہیں بے باطل کی بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے بے باطل کا حکم اور ہوگا اگر مشتری نے قبضہ کر لیا مبی پر بے فاسد کے اندر امر بائے بائے کے اجازت سے بائے کی اجازت سے اگر بائے نے اجازت دے دی ہے بیک حاصل کر لی تھی بائے نے اجازت دی تھی کہ جی یہ چیز لے لیں اگر اجازت نہیں دی تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا اسے ملکیت نہیں آتی اور آگے ایک شرط بھی بتا رہے ہیں وہ فل افزانی وفیل اقد ایوزان یہ حالی حالیہ وفیل ذرا حالے کے وفیل اقدان ہے ذرا حالے کے عقد کے اندر کیا پائے جا رہے تھے ایوزان دونوں طرف کیا پائے جا رہے تھے ایوز پائے جا رہے تھے یعنی ایسی چیزیں پائی جا رہی تھی جن کی قیمت ہوتی ہے جن کی قیمت ہوتی ہے ایک طرف اگر مردار آ جاتا ہے ہم نے پڑھا تھا نا ملتان کی صورت حال جو پیچھے وہ پڑی تھی وہ علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کیا ہے متقبم نہیں ہے مال متقبم نہیں ہے غیر متقبم ہے مفیل عقل ایوزان دونوں عقل کے اندر کیا تھے بائے اور مشتری ایک دوسرے کو کیا دے رہے ہیں ایسی چیزیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جو عوض جن کا ہوتا ہے جن کو قیمت ہوتی ہے کل واحد منہما مال کل باہر معلوم کہ ان میں سے کیا ہے وہ ایوزان کی تاریخ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے مال ہے ان میں سے ہر ایک کیا ہے مال ہے یعنی مال کیا ہے طبیعت مائل ہوتی ہے بتایا نا مردار یہ ایسی چیزیں نہیں بولتی ایسی جب صورتحال ہوگی ملاکل مبیا یہ مسئلہ آ گیا وزا قبض المشتری جب قبضہ کر لے مشتری مبی پر تو ملک المبی تو وہ مبی کا مالک ہو جائے گا یہ تو ہو گیا مبی کا مالک ہو جائے گا لیکن اس کے ذمے آئے گا کیا تو سمن طے کیا تھا نا سمن طے کیا تھا تو کیا اس کے ذمے سمن آتا ہے یا کیا ہوگا وہ لذیمت کی قیمت مشتری پر اس کی قیمت لازم ہو جائے مشتری پر اس کی قیمت لازم ہوگی سمن نہیں مشتری پر اس کی قیمت لازم ہوگی یعنی جس دن قبضہ کرے گا اس دن قیمت کا اعتبار کریں گے مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے قیمت لازم ہوگی لیکن کرنا کیا ہے کل کل واحد من المتعاقدین واحد من المتعاقدین فسقه متعقدین میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے کا فصل کرنا ہے اس کے لیے کیا ہوگا دونوں پر واجب ہے نا معاملہ فاسد کیا تو دونوں پر واجب ہے کہ معاملے کو کیا کریں بھائی کہہ دیتا ہے کہ جی، ہم نے معاملہ فاسد کیا تھا ختم کر اس کو میں ختم کرتا ہوں اگر وہ مشتری راضی ہو یا نہ راضی ہو بھائی کہہ کہ معاملہ فاسد تھا اس کو ختم کرنا اس طرح مشتری کہہ دیتا ہے ہر ایک کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھنا ہے یہ لکل واحد جائز نہیں ہے یہاں پر یہ لام اللہ کے لکل واحد یہ اللہ کے معنی میں ہے واجب ہے دونوں کے اوپر بے فاسد ہو جائے تو واجب ہوتا ہے اس کرنا اس لام میں نے بتایا تھا نا لام جواز کے لیے آتا ہے لیکن یہاں جو لام آ رہا ہے یہ اللہ کے معنی میں لکل واحد نا اللہ تو ان میں سے ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ معاملے کو فسخ کریں گے ہم کئی معاملات کر لیتے ہیں بے فاصل ہو جاتی ہے اور ہم آ کے مزے سے کھا پی رہے ہوتے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں تو ایسے معاملے کو فسخ کرنا ضروری ہوتا ہے وہ نہ ہوتا ہے مالک تو ہو گئے تھے ٹھیک ہے مالک ہو گئے تھے معاملہ تو وہ ہو گیا لیکن اس کو ختم کرنا ضروری تھا ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا ہوگا اس کو ختم کرنا ضروری ہے اب ہوا یہ کہ مشتری نہیں کیا مشتری نے آگے بیچ دیا مشتری نے جب آگے بیچ دیا تو کیا ہوگا بھائی اس کی بہ نافذ ہوگی یا نہیں ہاں نافذ ہو جائے گی کیونکہ مالک تو بن چکا تھا نا مالک تو بن گیا تھا فائن باہ المشتری اگر اس چیز کو آگے بیچ دیا نفذا بہ تو اس کی بے نافذ ہو جائے گی بے نافذ ہو جائے گی بے باطل کے اندر یہ چکر نہیں ہوگا بے باطل میں مشتری مالک نہیں بنتا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بے باطل میں مشتری کبھی مالک نہیں بنتا بے فاسد میں مالک بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے لیکن اسے کرنا کیا ہوتا ہے اس کو قیمت دیکھیں قیمت کیوں لازم آپ کہہ رہے ہیں جی قیمت کیوں آئے گی اگر جو معاملہ فسخ کرنا ضروری ہے بھائی معاملہ فسخ نہیں کیا تھا معاملہ فسخ نہیں ہوا تھا لیکن کیا ہوا کہ جی وہ نقصان ہو گیا اس چیز کا اس چیز کا نقصان ہو گیا اب کیا مشتری کے ذمہ کیا چیز لازم آئے گی بیگ کا تو واپس فسخ کیا نہیں جا سکتا چیز ختم ہوگی چیز ختم ہوگی تو اب معاملے کو فسخ نہیں کیا جا سکتا جب معاملے کو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو کیا ہوگا صورت حال کیا میں کیا چیز لازم آئے گی مشتری کو ہم کہیں گے اس کی قیمت دو کہ تم قیمت دو سمجھ رہے بات اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی جیسے پیچھے بھی مسئلے آئے تھے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ چیز واپس ہی نہیں ہو سکتی مفتی کے ذمہ کیا لازم آئے گا اس کی قیمت لازم آئے گی جس دن اس نے قبضہ کیا مفتی کی کوتا ہی پائی گئی کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا نقصان ہو گیا اس چیز کا نقصان ہو گیا کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں ہمارا کہ جب مشتری مبی پر قبضہ کر لیتا ہے بائے کی اجازت سے کی اجازت سے یہ بھی کہہ دیے اگر اجازت نہیں دیتا تو تب کیا ہوگا ملکیت نہیں آئے گی اور دوسری بات کیا ہے کہ عقد کے اندر پائے جانے چاہیے دونوں طرف کیا ہونا چاہیے عوض ہونا چاہیے یعنی دونوں طرف مال ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے اگر مال نہیں ہے تو پھر بھی مسئلہ ہو جائے گا مطلب ایک مردار ہے ٹھیک ہے تو وہ مال ہی نہیں مردار کو کہتا یہ مردار دے دیا اور اس کے بدلے میں چیز لے لی تو وہ نہیں تو مبی کا مالک بن جائے گا اور اس کے ذمے اس کی قیمت آ جائے گی اور ہر ایک پر لازم ہوگا اس کو کیا کرنا فسخ کرنا لازم ہوگا لیکن مشتری اگر اس چیز کو آگے بیچ دیتا ہے تو اس کی بے کیا ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی یعنی قبضہ کرنے کے بعد اگر بیچ دیتا ہے تو اس اس کی قیمت کے اوپر یہ اتنا ہی آج کر لیتے ہیں یہ جو آج مثالیں جو پڑی یہ بھی گویا کیا تھی ایک چیز ہم سمجھے سلب اک سلب اک کیا ہے یعنی جس کے اوپر کوئی ٹرانزیکشن بیس کرتی ہو بعض جو شرائط ایسی ہوتی ہیں جو سلب اک کا حصہ نہیں ہوتی وہ ویسے لگائی جاتی ہیں ان کا معاملہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے ان کا معاملہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے اس کو ہم اگر جائز کر سکتے ہیں کسی طریقے سے تو اس کو ہم جائز کر لیتے ہیں گیا باقی کل اب کس ٹائم پہ کرنا ہے کل صبح کس ٹائم پہ کرنا کل صبح گیارہ کر لیں گے کل تو جمعرات ہے کل تو جمعرات ہے پرسوں صبح نہیں پرسوں جمعہ ہے پیر سے شروع کریں گے پھر پیر سے شروع کریں گے پرسوں جب کلاسیں وغیرہ خیر شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے چلیں جی۔